جوانوں خدا نے تمہیں جیش محمد دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر اس زمانے میں وجود میں آیا غیرتیں بیدار ہو رہی ہیں اگر تم چاہو میرے پاس ابھی بھیلوں کے خط ہے وہ کہتی ہے آپ نوجوانوں سے بات کرتے ہیں ہمیں آ کے بلائے آپ کو ہزاروں پہنے ملیں گی جو بم باندھ کے دشمن پہ حملہ کرنے کے لیے تیار جوان تیرے اور میرے ہوتے ہوئے بہنا کو ضرورت پڑے ہم نے اس بہن پہ پہلے تھوڑے مظالم کیے کہ اب بیچاری کو بم بھی باندھے ہم نے اس بہن کو ٹی وی لا کے دیا تاکہ اس کی آنکھوں سے آیا نکلے ہم نے اس بہن پہ این جی اوز کے کتے چھوڑے تاکہ کل یہ بیچاری ڈانس کرے او ملا عمر خدا تیرے درجات آسمانوں پہ بلند کرے تو نے جوان ہو کر افغانستان کی بہن کی حرمت کو بچا لیا وہاں کسی بہن کے چہرے پہ کسی خبیص کی نظر نہیں پڑ سکتی ایک میں ہے ایک میں اور آپ ہے ہمارے ہوتے ہوئے یہاں کی کوئی بہن محفوظ نہیں ہمارے وڈیرے بھی بہنوں کو اٹھا کے لے جائے سیاست دان بھی لے جائے گلی گلی میں مجرے ڈانس بھی ہو ہم نے بہنوں پہ پہلے تھوڑے ظلم کیے ہیں کہ اب اس بیچاری سے کہیں کہ بم بھی باندھ جا تو ساح والوں اور ساہیوال کے جوانوں جن کے جسم میں خون ہے دل میں ایمان ہے پوچھتا ہوں کیا بہریں بم باندھیں گی یا تم باندھو گے